الحمد للہ رب العالمین وسلات وسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منی جو سلسلہ مدنی قاعدے میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں جی ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پانی ہی پانی اور پانی کے اندر ہے بلبلے واہ پیاری پیاری مچھلیاں سے آتا ہے سفینہ سین سے سما کا یعنی مچھلی پینسل کو تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر اب کون سا رنگ بھرنا ہے لال مدنی چینل مدنی کو بھی ملو ہاں مدنی چینل مدنی کو ملو ہاں اور آج آپ کا سبق ہے حرف شین اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو شین کی پہچان ہوئی تو آج کے سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیے ان شاء اللہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے پہاڑ کچھ چڑیا ل ایک جہاز آ رہا ہے اپنے ساتھ ایک حرف لا رہا ہے کیا یہ شین ہے جی نہیں یہ تو ہاں اب کچھ غبارے نظر آئیں گے بتائیے یہ شین ہے نہیں جی یہ تو دیکھو دیکھو ہیلی کاپٹر جا رہا ہے پیاری تتلی اپنے ساتھ کون سا حرف لا رہی ہے یہ شین ہے نہیں جی یہ تو ریل گاڑی کی آواز آ رہی ہے اور یہ ہے ہمارا آج کا سبق ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیہ ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان کے نام درخت آ گیا ہے سورج عربی میں شم یہ طوطا آ گیا ہے بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی جہاز جی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا ذرا ذہن پر زور دیں جی نہیں بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی سورج یعنی شم جل جزاک اللہ خیرہ تیسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی ملیا اب ہم آپ کو بتائیں گے ہر شین سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں عائشے پہلے جانتے ہیں عربی میں شین سے آتا ہے شمس یعنی سورج اور شجر شجر یعنی درخت اب جانتے ہیں اردو میں ما ماشا اللہ و جل جزاک اللہ خیرہ چوتا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیو ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے شین واہ بھائی شین کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں شین کو لکھنے کا طریقہ پینسل کو تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر نیچے گلائی میں لے کر آئیے اور اس کے اوپر تین نقطے اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے پینسل کو تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر نیچے لے کر آئیے اور اس کے اوپر تین اب ہماری مدنی منی بتائیں گی پینسل کو تھوڑا سا نیچے پھر تھوڑا سا اوپر سلائی میں لے کر آئیے اور اس کے اوپر تین نقطے یہ ہو گیا ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پانچواں مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سورج جی ہاں یہ سورج ہے مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سے رنگ ہیں نارنگی اب اس سورج کو اس چھوٹے فریم میں رکھتے ہیں جی ہاں اب آپ کو اسکرین پر ایک اور سورج کی تصویر نظر آئے گی اور ہم نے اس سورج میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام ہرا پیلا بتائیے اب کون سا رنگ بھرنا ہے پیلا میرا جی اب کون سا رنگ بھریں گے نارنگی میرا اب دونوں سورج کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں جی ہاں اور یاد ہے نا شین سے آتا ہے شمس یعنی سورج سورجو الحبیب صلی اللہ محمد عربی میں شم انگلش میں سن اور اردو میں سورج کہتے ہیں سورج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سورج ہمیں بہت ساری روشنی دیتا ہے اس کی روشنی کے بہت فائدے ہیں سورج کی وجہ سے بجلی کام خرچ ہوتی ہے انسانوں کو جانوروں کو پرندوں اور پودوں کو بھی اس کی روشنی سے فائدہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ سورج اتنی ساری روشنی کہاں سے لاتا ہے یہ روشنی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے مدینے کا پتا دیتی ہے عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے کیونکہ سورج کی ہر ایک کرن روزانہ خوب دیدار مدینہ کا مزہ دیتی ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں آج ہم نے آپ کو ہر شین کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے ہر سعود کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ